من نور وكتاب مبين وفي مكان آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سرو لئے بس لے علیہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ بار گائے دی شان جانا درود و سلام حض کرنے تو بات دعا ہے اللہ رب العالمین اس سب نو اسلام زندگی اور ایمان بہت اچھی دوستو بزرگو اللہ رب العالمین دے فاضل الرحمت نال ربیو الاول شریف مہینہ اصل تو سب نشیب ہوئے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ کی ذات برکات دے رحمت للعالمین عالمینی بچوں دنیا باد رکھ بات وافی اور واف فرمائے دوستو اللہ رب العالمین لامحدود شجون اور کمالات والی ذات ہے کمال نفشی بھی ہے مکمل غیرے بھی ہے تخلیق کائنات حل کے موجودات اللہ رب العالمین دا جو قانون فطرت اور تخلیق جاری اور شاری ہے افراد اور قانون ترکیب قانون افراد ہے اللہ رب العالمین چاند موجودات نو یا ایک موجود نو تخلیق کردہ اس مخلوق دے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مراد اور مرضی نو ظاہر فرما ہے پت قانون ترکیب دے مطابق چند نو جمع کرتا ہے پت وہ ایک مخلوق نو ایجاد فرما ہے پھر افراد فردی تخلیق فرما ہے پھر اس فرد تو افراد افراد تو پھر جمع کر کے انہوں تو پھر ایک آلہ مخلوق پھر تخلیق فرما ہے افراد اور ترکیب دے قانون تخلیق نال جواہر فرداں اجزا عناصر اخلاط امزیجا امزیجا تو بعد افعال اس سلسلہ تخلیق ابتدا تو جاری ہے اس کی ابتدا ہے لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں بہ الخلاق العلیم بہول جواد القریم اللہ رب العالمین جدو تخلیق فرما ہے تو اس کے تخلیق نال موجودات عالم دے وچ اصول تخلیق دے مطابق ایک اعلی مخلوق ہوتی ہے ایک ادنا ہوندی ہے ادنا آلہ دے تابے ہوندی ہے آلہ جیڑا ہے وہ مؤثر ہے ادنا دے اتے آلہ اور ادنا دو دے تاثیر اور تاثر نال سلسلہ تخلیق بھی جاری ہے سلسلہ تفضیل بھی جاری ہے سلسلہ تدبیر بھی جاری ہے اور سلسلہ تشریح بھی جاری تھا اللہ رب العالمین دے وہی دے ذریعے عقل انسانی دے ذریعے وجدانیات دے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی ذرا علم دیتے ہیں نا انہوں ذرائع علمیہ دے مطابق ذریعہ علم عقل حص وجدان انہیں ترائے ذرائع علم دے مطابق اللہ رب العالمین دی شیون اور کمالات جڑے نے نا وہ جزن جزیات کے حوالے نال تے لا محدود کلیات حوالے نال انہوں دیا چار اقسام اکشاں نے سب تو پہلے ہے تخلیق اور تقویم کیا بولو تخلیق اور تقویم تقوین یہ تخلیق اور تقوین دے اللہ رب العالمین موجودات عالم نو شفا ہستی دے دلا وجود بخشے اب تخلیق مبتا تو اللہ تعالی دی ذات ہے ہالے کے کل تخلیق دے نال تفصیل دا مسئلہ ہے کہ پیدا تو انہیں کرنا ہے سب نو خالق دے سب دے لیکن یہ بھی اصول اقلی اور شری ہے کہ جتنی موجودات نے نا وہ ہم مرتبہ نہیں انہیں مراتب دی ترتیب ہے مراتب کی تقسیم ہے بھی ہے دستی ہے مشاہدہ بلحش بھی دستا ہے وہی نال بھی پتہ لگتا ہے بھائی اللہ تعالی نے جی تخلیق فرمائی ہے تخلیق دے وچ اس نے قانون تفصیل نو بھی رکھے ہے قانون ترتیب نو بھی رکھے ہے اگرچہ ترکیب ہے لیکن ترکیب بلا ترتیب نہیں کوئی اگے ہو جائے کوئی پیچھے ہو جائے کوئی سچے ہو جائے کوئی کھبے ہو جائے نہیں ترکیب تو ہے لیکن ترکیب ترتیب لال ہے ترتیب کے نال نتائج نکلتے ہیں ترتیب لال نتائج نکلتے ہیں تو تخلیق بلا ترتیب نہیں ہے تخلیق بھی ترتیب ہے کوئی اول والے کوئی آخر ہے کوئی آلہ ہے کوئی ادنا ہے کوئی متا ہے کوئی متی ہے کوئی تابع ہے کوئی متبو ہے کوئی ظاہر ہے کوئی باطن ہے کوئی متاثر ہے کوئی مؤثر ہے تو ترتیب ہے لیکن آیا موجودات دے وچ جو سن ترتیب تخلیق کی مراتب ترتیب حفظ مراتب دیکھ رہے ہیں آپ اس ترتیب دے وچ جڑا تفضیل دا قانون ہے کیڑی مخلوق کیڑی کولو افضل ہے کیڑی مخلوق کیدے کولو ادنا ہے کینو کیدے پیچھے ہونا چاہید ہے کینو کیدے اگے ہونا چاہید ہے انو آنے تفضیل فضیلت دینا افضل کون ہے مفضول کون ہے اے تخلیق دا حق مننا کہ مولا تو ہی خالق ہے انو انشان دی فطرت منن دے مجبور ہے لیکن جن فرشتے اور انسان تین جڑے نے نا یہ اللہ تعالی دیا ساریا مخلوق وڈے مخلوق نے پھر جڑے فرشتے نے انہوں دا بھی علم ہے ترتیب تے ہے ترتیب ہے موجودات حفظ مراتب ہے تفصیل ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شانو جو تخلیق کر دیتا گیا ہے اور اچھا ایک مقصود تخلیق پورا کر رہے ہیں تو انہیں مطلب تخلیق دی تکمیل ہو گئی ہے کیا ساڈے تو بعد بھی کوئی وڈا آئے گا بات پتے کی سمجھنا نتیجہ وہی نکلے گا جہاں تھوڑے دل دماغ پہلے ہے لیکن تقریر جیڑی خطیب صرف ترتیب نو بدل چھوڑ ہے یہ نہیں بھی میں کوئی گل نمی کرن لگا گلا پرانیا نے میرے بابا گلا پرانیا نے اجزاء کلام وہی ہے مقصد کلام بھی وہی ہے ہوں جدو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائی جن بھی موجود نے ابل جین شیطان ابلیس بھی موجود ہے ادھر ملائکہ بھی موجود نے ملائکہ دی تخلیق بل مقصد انہیں کہ جدو اے اللہ تعالی دا شادی تو تخلیق تو اے مقصد ہے اور اس مقصد دی شاٹے نال تکمیل ہو گئی ہے ہوں اللہ تعالی نے جد انسان نو پیدا فرما دا ارادہ کیتا تو اظہار فرمایا انی جائل ان فیل خلیفہ ہوں ملیکا کہہ رہے ہیں اپنی علم دے بصیرت دے مطابق کہ اصا کی تخلیق ہو چکی ہے اور مقصد تخلیق وہ اللہ تعالی دی تسبیح اور تقدیس وہ بھی ساڈے تو پورا ہو رہا ہے ہوں این جائز فیلر دے خلیفہ دی کیڑی لوڑ ہے یعنی دستا پیا بھی خالق دے مخلوق دے بچ جیڑا اختلاف پیا نا وہ حضرت انسان تو پیا ہے کی تو شروع انسان تو ملیکہ کہہ رہے ہیں کہ شادی تخلیق ہو گئی ہے اور جو تخلیق کا مقصد ہے مولا اگر وہ کوئی کمی ہے تو سانو دس اگر اس مقصد تخلیق جیتے واسطے سانو بنایا اس پورا نہیں کر رہے تو مولا سانو دس کیونکہ ملائکہ سن انہاں آخیا جو تخلیق کا مطلب ہے اچھا اللہ تبارک و تعالی دا جڑا تخلیق ہے مقصود ہے ملائکہ دی تخلیق دی جو غایت اور مقصد ہے وہ یہ مطلب ہے دوسری جو مخلوق دی تخلیق دا الادہ فرمایا ہے تو دا مطلب ہے جڑی مخلوق ہے اول ہے اس تو تخلیق دی غایت پوری نہیں ہوئی مخلوق تو اول ہے ملائکہ آپ کو اول مخلوق سمجھتے ہیں مخلوق اول بھی ہے پھر پھر پاک بھی نے جڑا مقصود ہے وہ ہما وقت پورا بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس تخلیق کے مقصود سے ہٹاون کی خاطر نہ انہیں شیطان دا اثر ہے نہ اندر نفس ہے ملائکا جو ملائکہ ملائکہ ہے دا جو تخلیق دا مقصود ہے وہ تو پورا کر رہے نے اللہ تعالی نے فرمایا ہی نہیں فی الارض خلیفہ میں تو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں سمجھا بھی جی بنا رہا ہے یہ مطلب ہے اچھا تخلیق اپنی دا مقصد پورا نہیں کر رہے تو مولا شاہ دس اگر پورا نہیں کر رہے تو اچھا مزید کوشش کرا دے نانو سب پہ ہو بے ہم دے کا وانو قد دے سادہ جو تخلیقی مقصد ہے تقدیش تسبیح بالحمد وہ پورا ہے یا نہیں اصل پورا کر رہے ہیں کیونکہ نہ تو تیرا نہ تو ہمارے سامنے تیرا غیر ہے نہ تیرا غیر ہے اور نہ کچھ ساڈا اپنا ہے کیونکہ ملائکہ دی جڑے نظام ہے تخلیق ہے اتنے والد مولود والا سلسلہ کوئی نہیں نا اما ابا تے ہے ہی کوئی نہیں نا نہ بال تے بچے ایویں سہی ہاں نہ بال تے بچی تے نیند کر اچھی نیند کر اچھی ہوں بچے بھی نہیں یعنی تیرا کوئی غیر ہی نہیں کیونکہ اولے والا میں مالا کوت تے وچ رہن والے وہ ہر وقت وحدت الہی دی تجلیات آدھا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں شرک تو انہوں نے شائبہ ہی نہیں تو ہی خدا مندی دا ہر وقت مشاہدہ کر رہے ہیں تو مولا تیرا غیر ہی نہیں اپنا بھی نہیں صرف تو ہے اور ہم اور ہم صرف تیرے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں نہ اپنے لیے نہ تیرے غیر کے لیے نہ ہمارا کوئی اپنا ہے نہ ہمارا کوئی غیر ہے نہ کوئی تیرا غیر ہے تو نہ کوئی ساڈا ہم اپنے لیے کر رہے ہیں ہم تو سب کچھ تیرے کے لیے کر رہے ہیں تے سارے کچھ کرن کے باوجود حالی بھی کوئی کمی ہے حالی بھی کوئی کمی ہے تو انہوں نے کہا کہ سب تخلیق ایک نو مخلوق ایک قسم کی مخلوق ایک قسم کی مخلوق کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جو تخلیقی مرلہ ہے میں نہ سن لو اس کی تکمیل ہو گئی ہے فرشتہ جو مقصد ہے تخلیق ہے وہ پورا ہو رہا ہے اللہ پاک ساڈے تو بعد تو بعد بڑی پتے کی بات ہے تو انہوں نے سمجھا تخلیق ہو گئی ہے مقصود ہے تخلیق ہی پورا ہے تو کہ ایسی بھی مخلوق حالی ریندی ہے جدہ تخلیقی مقصود تسبیح نہ ہوئے تقدیس نہ ہوئے کوئی ہور آلہ عرفہ مقصد ہے اللہ رب العالمین دا تقدیس اور تسبیح تو بغیر ملائکہ دی تخلیق غایت تسبیح ملائکہ معصوم مقصود تسبیح اتنی بڑی تخلیق مخلوق اتنی بڑا پاکیدہ مقصد اس تو بات پھر بھی اللہ تعالی تیرا کوئی اعلی مخلوق اور اعلی مقصد ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تم اتنی انی جائز فی الد خلیفہ اور فی الد خلیفہ تیرا ٹھکانا زمین ان کی اکلان تے دماغ جڑے نے انہوں نے اکلان جڑیاں نے نا وہ اتھے آ کے رہ گئی کیوں کہ ادھر تیری خلافت وہ انتہائی آلہ عرفا جیندے کی تے اصو بھی قابل کوئی نہیں ادھر فیل آرد زمین زمین دی مادہ دی پستی اور تنزل دی انتہا کوئی نہیں اور دے آلہ دی انتہا کوئی نہیں تو تو نے خلیفہ ایسے ادھر تجھ سے بھی تعلق ہوگا ادھر پشتی میں بھی ہوگا ادھر عروج میں بھی ہوگا ادھر زمین پر بھی ہوگا ادھر تجھ سے بھی ہوگا ہماری تو اکلیں جواب دے جاتی ہے ارے جہاں کل جواب دیتی ہے وہاں خدا کی قدرت شروع ہو جاتی ہے وہ میلاد مناونا سوکھا ہے ابھی تک یہ مولوی کا میلاد ہے اور لوگ منا رہے ہیں اور چشتی الحمدللہ رسول کا میلاد مناتے ہیں کیونکہ جو پاکستان میں میلاد النبی نبی ہے یہ سرکار مناتی ہے اور جو سرکار ہے وہ رسول کو نہیں مناتی سرکاری میلاد ہے نا پاکستان میں سرکاری میلاد ہے نا اور جو سرکار ہے وہ سرکار سے انتہائی دگار میلاد سے راضی ہے مقصود رسالت سے نالا ہے یہ سرکاری میلاد ہے اور ملا اور سرکار کا میلاد ہے ہم چشتیوں کا یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں میلاد مناؤ میلاد والے کو نہیں مناؤ پہلے اس سرکار کو مناؤ پھر میلاد مناؤ ہم سرکاری میلاد نہیں مناتے ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں ہم ہم چشتی سرکار کا میلاد مناتے ہیں سرکاری نہیں مناتے سمجھ نہیں آتی اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ ناراض مقصود رسالت سے نظام شریعت سے قانون خدا بندی سے سب سے زیادہ بغاوت اور عداوت اسی سرکار کو ہے اور میلاد اور رسول کے آنے کی خوشی بھی سب سے زیادہ ان کو ہے پتہ نہیں یہ منافقت کی کون سی قسم ہے جس کو ہم تو انتہائی منافقت کہتے ہیں شاید دنیا میں دنیا اسی لیے ہے کہ اس میں منافقت کو محبت کے کپڑے پہنا دیتے ہیں اور محبت کو منافقت کے کپڑوں میں چھپا دیتے ہیں تو ایسا سرکاری میلاد نہیں مناؤ گے ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں اب میرے بابا مقدمہ تو میں بڑا شروع کیتا ہے وڈا ویلا چھوٹا ہے ویلا تو ان جی موکھ گیا اب جب بلیکا نے سنا ان جہائل ان فی الارض خلیفہ اس میں تو ہماری تنقید ہے دے سمے سارا کچھ ساڈے تو بعد کچھ بھی نہیں ایک یہ مسئلہ دوسرا ان کی عقل ایک تھی عقل اور ایک تھی صلاحیت عمل عقل نے ان دو چیزوں کو خلافت اللہ تعالی کی خلافت آلہ اور واسطے والے بھی قابل نہیں تحلیل والے بھی قابل نہیں باوجود اتنی معصومیت شخصی دے اور باوجود اتنی قابلیت عملی دے اور باوجود اتنی قابلیت عقلی اور علمی دے قابلیت شخصی اور جسم وجودی بھی ہے علمی بھی ہے عقلی بھی ہے عملی بھی ہے طرح تو موجود ہے دے بچ لیکن یہ باوجود کوئی ایسا بھی آئے گا جو کمال عقلی میں ہم سے زیادہ ہو کمال عملی میں بھی زیادہ ہو اور کمال جسمی میں بھی زیادہ ہو ہاں ہاں ارے بابا وہ آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ وہ آئے گا وہ آئے گا یہ تو ابھی ابتدا ہے خلیفہ تو ہے خلیفہ کا لفظ سنا تو شاہ بول پڑے کیا بڑے بول پڑے خلافت ہے خلافت پر سبھی بول پڑتے ہیں سمجھو کہ نہیں خلافت پر بول پڑتے ہیں بڑا راہ ہے خدا بندی ہے کہ توحید کی قسم ہے کوئی سمجھ آج نہیں آتی بڑی بڑی اکل والے اتنے آ کے مارے گئے وہ تو فرشتے سن نا جدو حکم ہویا انہوں نے اپنی عقل کو اپنی علم کی اپنی عقل کی اپنی عملی صلاحیت کی اپنی تری دی انہاں تسلیم کر لی کیونکہ ملائکہ تھے کیا تھے ملائکہ تھے تسلیم کر لیا حکم آیا تو سجدے میں گر گئے کیونکہ تو حکم غلط نہیں کر سکتا حکم کا تو اہل ہے جس موقع وقت جیسا حکم دے گا ہم حاضر ہیں اب جب ملیکا نے آخیا سنیا بھی خلافت ساری ساڑی ہی جواب دے گئی ہے تعلق محلہ بھی ہوئے تعلق بالارض بھی ہوئے ادھر کھانا بھی کھائے گا ادھر خدا کے ساتھ بھی ہوگا جب کھانا کھائے گا تو خدا کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے اور جب خدا کے ساتھ ہوگا تو زمین کے میں کیسے رہ سکتا ہے ہماری بابا اتنے جواب دے جاتی ہیں ارے بابا جہاں کل جواب دیتی ہے وہاں تو خدا کا سوال شروع ہوتا ہے اس کی قدرت اس کی اس کا ارادہ اس کی مشیت تو شروع ہوگی معبود ہے نا جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیسا جو خدا ہے وہ سمجھ میں کیسے آئے گا انہوں نے کے آگے کھڑ گئی انہوں نے کہا خلافت فی الارض ہے جب خلافت پہ الد ہے تو صاف ظاہر ہے اختیار بھی ہوگا کیا بولو اختیار بھی ہوگا کہ جنہیں خلیفہ ہے اندر مقابل آمنا بھی ہے اگر اختیار نہیں ملتا تو خلافت کیسی اگر اختیار ملتا ہے تو خدا کے ساتھ تعلق کیسا اپنے ہاتھوں اچھا اپنا اختیار دے کے ایسا خلیف خلیفہ بنائے گا انہوں اختیار دے دے گا انہوں اختیار اپنا جنہوں دیتا پیا ہے وہ کس کی مخالفت کرے گا وہ تو خدا دی کرے گا ہوں اصا سارے پاک فرشتے ہیں اصا دے مخالفت والا مزاج ہی نہیں رکھیں دے جڑا بنے پی فل ارد ان اختیار دے باوجود یہ مخالفت ہی کرنی ہے لو جی خلافت فل ارد بھی ہے دا مطلب نکلیا یہ اپنا مخالف بنائے گا لو خالق گا دے اپنا مخالف بنائے گا جب مخالف بنے گا تو مرضی کرے گا وہ جب سے تو فی جب سے تو فیئر یہ وجہ سے کچھ دماغ غارت کرے گا زمین میں فساد کرے گا فساد فل ارتھ اور قتل مالی مالی مالی نقصانات اور جسمانی نقصانات اپنے اختیار دے تحت اپنے شخصی خود گردانہ مفادات دے تحت یہ زمین فساد پائے گا اب اختیار بھی ہے اگر اختیار نہیں ملتا تو خلافت کیسی اگر اختیار ملتا ہے تو پھر مولا تیری خلافت کیسی تو پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے ایک فریق سی انہوں نے اگے فرمایا لیکن کیونکہ ملائکہ سن جدو اللہ تعالی نے فرمایا میں اتنی عالم ما لا تعلم انی عالم ما لا تعلم تو مخلوق ہوں میں خالق ہاں خالق اور مخلوق دا علم برابر نہیں ہو سکتا اور فیصلے دے صحیح ہون دا معیار علم ہے جب علم ہی برابر نہیں تو اگلا چیز تیرے برابر ہو سکتی ہیں لہذا میں خالق ہاں ان عالم ہو مالا تالم ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چپ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولا لا ما لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم انك انت العلیم الحکیم یہ ملائکہ ایک فریق دوسرا فریق کون سی جن کہنے سن جنہ دا وجہ کون سی ابلیس وہ کون تھا ابلیس وہی آ گیا میدان گئے تو ویلا حزب اختلاف دا حق اختلاف کا یہی تو موقع ہے اگر آج جمہوریت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر خلافت گئی جدو سجدے دی حکم دی واری آئی ملکا لال مقابلہ علمی اور مسئلہ ہے جب حکم واری آئی اختیار سلب ہو گیا ملکا لائن اختیار ہے کا بھی اختیار ہے انسانوں کا بھی اختیار ہے اترا صاحب اختیار اور صاحب فیصلہ مخلوق نے بڑی اعلی مخلوق ہے یہ تینوں اللہ تعالی نے اختیارات دیتے اب آگے جنت ہے شیطان وہ دیکھتا ہے وہ ہے اللہ سے فرمایا سجدہ کرو مولا سجدہ نہیں کرتا وہ کیوں نہیں کرتا میں تینوں حکم دیتا ہے کر میرے حکم تو تینوں کہڑی شہر روکنے والے جب حکم آ جانا ہے جب میں حکم کر دیتا ہوں تو پھر میرے حکم کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا تو, کیوں نہیں جب حکم آتا ہے تو سر تسلیم خام کرنا پڑتا ہے پھر اپنی اکلا نو سوچا علم سوچوں نو ہر شہر قربان کرنا پڑتا ہے اسے قربانی نال ایمان بنتا ہے وہ شیطان کی آدھا پہ ہے آدھا اللہ پاک گال بھی آنا خیر مینو میں آدم سے افضل ہوں آلہ ہوں وہ کیویں خلق نہیں من نار و ہوں من دین میں نو تو آگے چو بنا جائے انو تو مٹی ہے اگ دا کرا آلہ اور لطیف ہے اور جڑی خاک ہے یہ کرا کسیف ہے اور تھلے ہے مٹی کو اوپر پھینکو نیچے آئے گی آگ کو نیچے جو اوپر جاتی ہے مٹی کی بوک بھر گئی چٹو پھر تھلے اتنے جانا ہی نہیں چاہتی اور جب آگ کو زمین پر جلاؤ گے تو شولہ اس کو اوپر کرو تو یہ خود بخود نیچے آتی ہے اس کو نیچے جلاؤ تو یہ خود بخود اوپر جاتی ہے اس کا مطلب ہے رفت اور بلندی اس کی فطرت میں داخل ہے اور پستی اور خاک میں فطرت میں شامل ہے تو لہذا یہ دو مادے ہیں جن کو تو نے پیدا کیا اس کی فطرت آل ہے ایک دی ادن ہے ایک دیا جا کے پھر تھلے آنا ایک دا تھلے جا کے پھر اتنے جانا تو میں میں نو مٹی چوں بڑھایا آدم نو میں آدم نو مٹی چوں میں نو آگے چوں میں نو بڑھایا نا تو میں تو اوپر جاؤں گا اے جڑی خلافت ہے یہ عظمت ہے یہ تو حق آگ دا حق ہے مٹی دا تے نہیں انہوں نے اب شیطان نے کی آخیا کہ اے میرے اللہ خالق میرا تو ہوئی خلق تانی کیا بولو خلقتا خالق تو ہے لیکن آیا مخلوق دے جڑے مرتبے نے نا کیڑے آلہ تے کیڑے ادنا یہ تو ساڈا وڈا نہیں بن سکتا بس پیدا کر دیتا ہی ہوں اصا پیدا ہو گئے اب تیرا قانون یہ ہے تخلیقی قانون کہ حق افضل ہے اس سے بنی ہوئی مخلوق افضل ہے مٹی پست ہے اس تو بڑی ہوئی مخلوق پست ہے ہم نے اپنی عقل سے اے اللہ دیکھ لیا ہے کہ ہوں دس تو ایک قانون ہے تیری تخلیق ہے تو بنا جائی تو کام کیتا ہی تے اپنے کام دے خلاف ہی گلاں کیتی جانا ہے پتے کی بات ہے اپنے اپنے قانون تو بیڑا کر اپنے ہاتھ نال تو سانو بنایا فلک فلکتا نہیں مینو تھی بنایا میرا خالق تو آئی اگ دے بھی چو بڑھا جائی اب آگ دی جڑی ماہیت اور حقیقت ہے وہ نہیں بدل سکتی کیونکہ وہ تو نے بنائی ہے اگر تناو گھٹ تو بنایا کیوں ہوئی اگر بناو چاہے ود تو انہوں گھٹ کی میں بنائی تو پوری بنی ہے تو جب پوری بنی ہے تو جا بنا جائے مینو میں بھی پورا وہ بھی پوری تے تخلیق تخلیق دی تکمیل تے ہو گئی ہے ہون دس ہون کی ساڈے لال کرنا ہی فرشتوں نے کہا تخلیق کی تکمیل تو ہو گئی اب کس کی ضرورت شیطان نے کہا تخلیق نے میری آل ہے تخلیق ہو گئی ہے ہوں کیڑی شہ ہے جی دے میں فضیلت نہیں دے گا جب میں کسی دے میں نے دے گا تو تخلیق دا مقصد جیڑا تو کر رہے ہیں آدم کو بنا کر اے تو اپنے آپ ہی خلاف کرتا پیا گل کام تیرا ہو رہے گل تیری ہو رہے کام تیرا دستا بھائی مٹی ماڑی ہے اگ چنگی شہ ہے تو کام جرا گل کی حکم دیتا ہی حکم دے تیرا اس قانون دے خلاف پیا جانا ہے یہ سائنسی قانون ہے یہ فلسفی قانون ہے یہ وجدانی قانون ہے یہ اکلی قانون ہے تو تیرے قول تیرے فیل کے خلاف ہے اور میں شیطان ہوں میں تو مخلوق ہوں میں نے نا تو تے خدا ایڈا پاک ہے کہ تو اپنی کدی بھی آپ گا گل حکم اپنے کام دے خلاف دے ہی نہیں سکتا ہوں دس اصا کہڑے پاس جائیے گل کچھ کرنا ہے کام کچھ دسنا ہے کام کچھ کرنا ہے گل کچھ دسنا ہے اصا کہڑے پاس جائیے سمجھے نہیں ہاں انسانی فطرت ہے نا اور جو رسول آئے نے رحمت اللہ امین تو تمام منن والے تین منن والے قوت سب نو اللہ نے جمع کر دیا تھا کیونکہ یہ آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا اتو جد تھلے آوا گا نا تو تھلو پھر اتنے لے جا گے پھر سانو پتہ لگ جائے گا مقام مستفا کیا ہے اور نظام مستفا کیا ہے ایڈا مقدمہ لما مینو جڑا پہنتا ہے نا وہ صرف ساری کام اکلی دے اے پیا دسنا یہ قرآن مجید فرقان حمید تو مستخر ہیں مستمبت ہیں تو شیطان ملکا نے کیا کہا تخلیق دی تکمیل ہو گئی ہے شیطان نے کہا تخلیق سے تکمیل انہاں آخیا ساڈے تو بعد ہور دی لوڑ کوئی نہیں انہیں آخیا مینو بھی لوڑ مولا تین لوڑ ہے تیری مرضی تیری مرضی اب شیطان نے کیا کیتا اس نے کہا اللہ کام اور ہے کام میں نہیں کیتا ہے اب شیطان جو ہے وہ اللہ تعالی نو اپنا خالق تسلیم کر رہا ہے لیکن جیڑی مخلوق ہے نا وہ مراتب تو ہے نا عقل منتی ہے لیکن ایک ہے عقل کے نزدیک کوئی صاحب مرت نہ ہونا میں آخا یہ وڈے مرتبے والا ہے وہ چھوٹے مرتبے والا ہے یہ وڈی شان والا ہے وہ وڈی شان والا ہے ساڈے کول بھی ایک عقلی قانون پہ ہے علم والا وڈا ہے نصاب والا وڈا ہے جاہل چھوٹا ہے عقل والا وڈا ہے بے عقل چھوٹا ہے مال والا عزت والا بے مال بھیجتا ہے تو یہ عقلی مراتب عقلی تمیز بین المخلوق تفدیل عقلی یہ تو اشام بھی کر رہے ہیں اس لال نظام ہے صاحب دار نظام ہے تفضیل کے مطابق تو تھلے بیٹھو میں اتنے بیٹھا حالانکہ تو چیٹیاں داڑیاں نے میری کالی ہے تو سا تھلے میں ہوتے تو تاریا کل فائدہ لگی تھی بیٹھی ہے نا تو بغیر تفضیل تو تو اکل انسانی ایک قدم نہیں اٹھا سکتی ایک قدم بھی تمیز اور فیصلہ علم اور اختیار اب شیطان نے نہیں کیوں کیتا شیطان نے ویکیا بھائی خلافت فی لڑتا ہے اے زمین ہے اور زمین دی پشتی انتہائی ہے اب شیطان کہتا ہے میرے اللہ تو میرا خالق ہے تخلیق تیری ہے کوئی شک نہیں اس اس شے تو کوئی بھی نہیں بج سکتا وڈے تو وڈا کافر ہوئے وڈے تو وڈا مشرق ہوئے وہ تو پوچھو گے تیرا خالق کون ہے وہ یار خالق دے اللہ تعالی ماننا مجبوری ہے مننا مجبوری ہے ہوں مجبوری نال من ایمان نہیں بنتا مجبوری نال من ایمان نہیں بنتا اختیار نال مننے تے پھر جا کے مومن بنے گا ہوں شیطان تسلیم کر رہا ہے کہ تو میرا خالق ہے لیکن آیا اے مٹی تے اگ تے شیطان ابلیش تے آدم دے وچ فیصلہ کرنا کہ وڈی شان والا کیڑا ہے چھوٹی والا کیڑا کیڑا ہے کنو سجدے کرے یہ تفصیل تفضیل کا مسئلہ ہے کیا ہے تفضیل کا مسئلہ ہے شیطان نے تخلیق منی ہے کہ اللہ میرا خالق ہے لیکن اگے مسئلہ تفضیل دا وہ جیڑی تو فضیلت دی بنیاد رکھی کھڑا ساڈی اکلچ نہیں تو شیطان نے تفضیل کے باب میں انکار کیا کی بولو کہ اقلی اصول قانون تمیز دے مطابق اکڑ گیا اور خدا تعالیٰ کا جڑا حق سی تفضیل کہ جب وہ خالق کوئی ہے تو لہذا مخلوق چالا کون کون ہے ہے ادنا یہ فیصلے بھی تو وہی کرے گا تو آ کر تفضیل دے روک گیا کتنے رک گیا ہے تفضیل دے وڈا کون ہے شان والا کون ہے تو سارے تو وڈی شان والا کون ہے تری جی گل شیطان کی آندا ہے پھر آندا ہے سجدہ جدو نہیں کیتا کافر ہو گیا پھر اولاد آدم تو انتقام لین دی خاطر آندا کی پیا ہے فانذرنی الا یوم یوبعثون اللہ مینو قیامت تک مہلت دے دے کی بولو مہلت دے ہوں ویکو مت جدو مری ہے وڈیا وڈیا بیماری وہ باندر کا پوترا ادو دعا نے تین تفصیل دا حق ہی کوئی نہیں تو جو تو نے بنا دیا تیرا کام ہے پیچھے چلنا خالق تو ہی مخلوق کا شاہ ہے اب تو خالق ہو کر مخلوق کے پیچھے چل خلقہ ہے تو وڈا تفصیل ہے شادی من تفصیل ہے شادی من. خلقت تیری مرضی دی فضیلت ساری مرضی دی وہ بھائی والا جدو خلکت تسلیم کی تھی اگے ہے تدبیر فان درنی الا یوم گوباس ہوں کہ مولا مینو مہلت بھی دے تاکہ انہوں دے میں تدے ولیٹا ہاں انہیں جیڑی مہلت منگی ہے نا سونا انہیں صرف تیرے میرے تو بدلے لین منگی منگیے اور پھر اللہ تعالی نے انہوں بھی محلت دے دی تو لے جا جا انہیں ہوں مہلت منگتا پیا کی مہلت کا کیا مطلب ہے کہ میری موت حیات تیرے قبضے چ میری موت حیات تیرے قبضے ہے احیاء یا اور مات تیرے قبضے میں کیونکہ مشاہدہ کی تکڑا جو بنا سکتا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے لہذا موت حیات دے تیرے قبضے وچ ہے لیکن رہ گئی تفضیل وہ تیرے مسئلے کیوں نہیں فارنزنی الا یوم یوبسون تدبیر خدا کی مانتا ہے کہ احیاء اور امادت تیرا فعل ہے چاہے تو زندہ رکھے گا نہ چاہے تو نہ رکھے میری موت حیات تیرے قبضے وچ ہے ہن ایک بندہ میرے بابا شیطان اللہ تعالی نو تدبیر تسلیم کر رہا ہے کہ تدبیر بھی تیری تخلیق بھی تیری لیکن دو چیزاں مندا پیا دو نہیں پیا مندا اینا دو نو مننے گا تے پھر جا کے گل بنے گی وہ دو کیڑیاں نے ایک تفضیل دو دا تشریح فضیلت دا حق اللہ تینو ہے تیرا ہے فضیلت دین دا حق اور حکم دین دا حق بھی تیرا ہے اب شیطان نے اللہ تعالی دیاں ونڈی تھی دو منیا دو نہ منیا جہاں دو منیا نے وہ کنیا مجبور ہے ایک خالق منا لے چوجا موت حیات کبے رکھا اور حیات والے باپ دے وچ بڑے تو بڑے آندی تے مک جاندی ہے وہ فرعون جو کہتا تھا میں موسا سے ابو دلوں تو جدو اللہ پھاڑ کے سٹے نہ دریا نیل دے وچ ہن جدو ویکھیا انہاں گا اگر خدا ہوتا تو مرتا کہتے یہ دا مطلب ہے میں خدا کوئی نہیں خدا کوئی اور ہے جیتے ہاتھ پہ اس جھوٹے خدا دی ساری خدائی ہے موت حیات اس کے جدو وچ جان لگا نا تو مرن لگا تو پھر آندا ہائے او میں بلی اسرائیل دے خدا دے ایمان لے آندا ہے ارے مرتے وقت تو بڑے بڑے مان جانے نے اور جیون دے وقت مننا ایمان دی نشانی ہے دو چیزوں مننا اور دو مننا سوکھا ہے دو نو مننا مجبوری ہے دو نو مننا اختیار ہے جیڑی مجبوری ہے اتھے ایمان کوئی نہیں موت پر جتھے اختیار ہے ایمان اتھے ہی رکھنا پوں گے ایمان ہے اتھے ہی رکھنا پہن ہے اب میرے بابا تفضیل فضیلت دینے کا حق مخلوق فضیلت دین کا حق اللہ تعالی واسطے مننا یہ شیطان کا کام نہیں نہ شیطان والوں کا کام ہے یہ صرف رحمان اور رحمان والوں کا کام ہے تشریح اور تفدیل دو چیزاں ایجا حق اللہ رب العالمین دا ہے تخلیق تدبیر یہ بھی اللہ تعالیٰ دا حق ہے وعدہ اللہ شریک پیدا کرنے بھی او نظام کائنات نو قائم رکھن دے وچ وحدہ اللہ شریک بھی آپ ہے اور تفضیل دے وچ وحدہ اللہ شریک بھی آپ ہے اور حکم دین دے وچ وحدہ اللہ شریک بھی آپ ہے میرے بابا اے چار چیزاں بن دیاں نے کنا بولو چار چیزاں اب انسان نو فضیلت دین دی واری آئی تو او ملائکہ الگ ہو گئے محفوظ ہو گئے انسان دی فضیلت کے مقابل شیطان آ کر کافر ہو گیا اللہ تعالی دا حق تفضیل نہ منیا فضیلت آدم کو تسلیم نہ کیا کیونکہ فضیلت عظمت وقار اور عزت کا جیڑا جیڑا قانون ہا شیطان سمجھی کھڑا تخلیق کو لوں انہیں آخیا یہ پورا ہو گیا ہے اب تخلیق تو مقصد پورا ہے لہذا نہ کوئی آلہ مخلوق ہے ملائکہ دے کے اللہ نے فرمایا ہے جدو سجدہ دیتا مان لیا اے نام رات منتا ہی نہیں پیا اے منتا ہی نہیں پیا اب دیکھو اے دا مطلب ہویا میرے بابا اگر تم مومن بننا چاہتا ہے اور سنی بننا چاہتا ہے تے تو ویکھنا ہی مومن کون ہے سنی کون ہے اے دو چیزاں دے فرق رکھیں اگر وہ آندا صرف خالق تے رب لیکن تفضیل میں دیا گا صدیق کو نہیں علی نو دیاں گا اے سمجھی شیطان والا مذہب رکھتا ہے خالق پیدا کرن جی حق ہے فضیلت بھی وہی دے گا تو مومن سنی کے پاس خدا کا مذہب ہے اور ان کے پاس شیطان کا مذہب ہے توبہ مکمل ہویا اگے پئی سی تفضیل اور تشریح ایتھے آدھے وڈے وڈے رہ جاندے نے وہ جدو اللہ تعالی ادھر خلافت اور خلیفہ بامقابلہ ملائکہ اور ان شیطان وہ بچ گئے اے مارے گئے گل انہیں بھی کی جدو حکم آیا من گئے جیڑی ہے وہ تو ہے خلافت آدم کا مسئلہ ملیکا بول پڑے شیطان بول کر مارا گیا ایو نا کہ آ گیا خدا دے حکم لاؤ وہ خود بتائے گا کہ میری تخلیق دم پوری ہوئی ہے یا نہیں میری تخلیق دا مقصد پورا ہویا یا نہیں تخلیق کا مقصد پورا ہو تو اس میں اقسام ہے ورنہ تخلیق کی ابتدا تو ہے انتہا تو نہیں ہے جنتی جنت دوزخی دو تخلیق دے رہنی ہے تو یہ مقصد ہے وہ جزا ہے ہوں جزا سزا دا نظام تخلیق تفضیل مطابق جزا سزا جدو تخلیق دیواری آئیے اللہ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین ادھر اللہ فرما جدو جنتی جنت چلے جا گے دودھی کو امر کی پورا ہو جائے گا وکیلا الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ ہے ادھر تخلیق ہے الحمد للہ پڑھو پورت بات الحمد للہ رب العالمین تخلیق عالم سے پہلے حمد ہے رب اللہ کی اور اللہ رب ہے اب بڑی بنیادی بات ہے بڑی بنیادی بات ہے اس گل سمجھن اللہ کی قسم ہے ایک تے نبیاں دسیا ہے تے دوجا سنیا نے منیا ہے آنا سا بھائی یہ سارے نماز اترے چوکیاں پڑھتے ہیں تو سارے مزہ ویلے سنت وال جماعت کے اللہ کے ایک مجدوب آتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے روزے بھی نہیں رکھے دے کھندے پیندے بھی کوئی نہیں یہ نہیں بھی ڈوئے مجدوب اور ہوتا ہے منافق اور ہوتا ہے جڑا مجدوب ہوگا نا وہ دین والے پاسوں بھی رہ جاتا دنیا والے پاسوں بھی نماز روزہ بھی نہیں پڑھتے لیکن انہوں کو کرامت رائے رو دی وجہ کی ہے وہی ہے کہ اتے جڑا ہے نا عقیدہ ہے حقیقت ہے لیکن عقل ختم کیونکہ عقل سے شریعت ہے دین دنیا عقل کے ساتھ ہے جدو حقیقت دا سورج طلوع ہو جا اکل ماری گئی نہ دین کے رہے شریعت کے نہ رہے نہ دنیا کے رہے پھر خدا کے وہ کر رہے گئے یہ بولو ہاں یہ ہوں نے سکول والے جڑے نے انہاں کی کیتا ہے بھی مجلوب نے انہاں آخیا دین اسا چلنا نہیں دنیا اسا چھڈنی نہیں واہ یہ بھی مجلوب ہے زیارت کریں گے رہن دو مجلوب ہے دی ہاں ملک بھریا پہ دفتر جاؤ سارے یہی مجلوب بیٹھے نے آپ کو لندنی مجلوب ملیں گے جتنی سکولی عمل ہے نا یہ سارا یہی ہے ہاں انہوں کے پتہ نہیں کن تجلی سٹی ہے انہوں دے بچے مرن دین ہلا پاسا رہ گئے دنیا ہلا پاسا سارا پورا ہے اللہ جانے کیڑی تجلی ہے یہ تجلی آئی ہے لندن سے اور اس تجلی پڑتی ہے پیٹ پر خدا والوں کے خدا کی تجلی آتی ہے وہ پڑتی ہے دل پر کیا بولو دل پر یہ بھی اصاب تجلی ہے شکول والے بھی اصحاب ہے یہ لیکن لندن کی تجلی پڑی ہے پیٹ پر جڑا فقیر ہونا کسی مجدو تو مجدوب جہاں ہے وہ باوجود شریعت دے اتنے نہ چلن دے منتا ہے چلتا کوئی نہیں کیونکہ شو دے کو کچھ ہے بچی کوئی نہیں کوئی ہے بچی کوئی نہیں سنی ہے رات بتا رہا اب وہاں تھا مسئلہ خلافت چلے ملائکہ نال ہیں ملائکہ نال ہیں شیطان نال کوئی نہیں انہیں آخیا نام میں تینو خدا نو منن دینا تو تیری ساری گل تو خدا نال ہے حضرت انسان آ تیری ساری گل ہی خدا نال ہے اور تو تا بڑے گا جب تیریا ساریا گلا ہی خدا والی آن گیا تو وہاں تھا مسئلہ خلافت تفضیل تشریح ملیکا مان گئے شیطان نہیں مانا اب تفدیل کی واری آئی ہے انسانوں میں جی؟ سمجھو اتنے تفدیل تھا مسئلہ تھا خلافت کا فضیلت کا حق تھا تفدیل کا باب تھا مقابل کون تھے صاحب فضائل ملیکا اور چین سلسلہ خلافت زمین دے نزول حضرت آدم دا کس کا حضرت آدم کا اب ساتھ ہے شیطان ساتھ ہے وہ اپنے اسے چار اصولوں دے کھڑا ہے انہیں آخیا سن خالق منی تدبیر بھی من لمی لیکن جتھے میں اڑیا نا وہ دو باب نے ایک تفضیل والا دوجا تشریح والا ایک فضیلت دین والا دوجا حکم دین والا اے خدا دا نہ مننی جے منیا تے پھر تیری کچھ بھی نہیں منی چنی خلافت اب زمین پر انسان آتا ہے انسان اور خدا کے مقابلے میں کون آتا ہے انسان آتا ہے انسان کے مقابلے اور انسان آتا ہے خدا کے مقابلے اب وہی شیطان ہے اب اولاد آدم ہے اولاد آدم بھی تو صاحب فضیلت ہے خلافت فیلر دنیا کو ہے علم ہے عقل ہے جسمانی کو طاقت ہے جسمانی قوت ہے قدرت ہے اختیار ہے یہ دیکھو فضائل ہیں اب مسئلہ ہوا تفضیل اولاد آدم یا یعنی انسانوں کے مابین تفضیل کا مسئلہ ہے وہاں فرشتوں اور جنوں کا مسئلہ تھا خلافت کے باب میں اب یہاں آدم علیہ السلام دی اولاد انسان انسان کے مقابل ہے ہوں اتنے مقابلے کے بچ تفضیل کا حق کی کہ کون نبی بنے گا کون نبی نہیں بنے گا اب نبی کا جو بنانا ہے نا اے بندیاں دا حق نہیں اے اللہ تعالی دا حق ہے کیونکہ وہی فضیلت دے گا کہ, تم میں سے تم نہیں چن سکتے کہ نبی کون ہوتا ہے جس طرح خلیفہ میں نے چنا تھا نبوت رسالت کا فریضہ بھی میرا حق ہے اب میں چنوں گا کہ میرا نبی کون ہے اگر کوئی مقابلے آئے گا تو جن مارا گیا انسان تو ہی نہ فخر کری جنہوں میں نہ وڈا ہے انہوں وڈا مان کے ٹور پمی پھر بھی آ کے فضیلت حاصل کرے گا ہوں آدم دی اولاد کی میں ماری شیطان نال کی لگی ایویں ہی لگی ہوں شریعت تو وہی اصول ہی ہوئی کیونکہ آدم دی اولاد ہے تو سن منی کھڑے ہو بھی مولا خالے کی توں فضیلت دین والا توں تدبیر کرنے والا توں شریعت والا بھی توں یہ توحید ہے اے چارے حق تیرے نے اور وعدہ اولا شریک ہیں یہ تیرے ہی حق نے تو جب آدم کی اولاد اللہ رب العالمین کے لیے تعلیم و تربیت نبوی بغیر مداخلت شیطانی کے خدا دے حق من دے رہے تو خدا اینا رہا ہے خدا رہا ہے خدا دے منیا خدا نے دیا منیا تو بندہ تو ہو جی دے بن منا تو سلسلہ چلتا رہا سلسلہ چلتا رہا اب کتو بیڑا گرک ہویا وہ نو علیہ السلام کیویں آئے ہاں میں اللہ سہی ہاں تاریخ بھری پی رات کیڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدقے حضرت صاحب کے صدقے نا وہ رات دماغ بہت اللہ ہاں گل تو فکر دی ہے نا مکر دی تے نہیں حضرت کو فکر ہے باقی مکر ہاں۔ اب میرے بابا فلاد آدم کی باری آئی انہوں نے کیا کیا شرک کیا کیا کیا کیا کیا کس میں شرک کیا شرک فی تعظیم سبب بنے پیو دادے روحانی کیونکہ اصحاب فضیلت سن اصحاب عظمت تھے تو خدا سالہ کے ساتھ عبادت میں شریک کر لیا حالانکہ معبود وہی ہے جس کے یہ چار حقوق تسلیم کیے جائیں ایک حق بھی نہ منو تو اللہ تعالیٰ نے معبود نہیں منیا جب تم اللہ تعالیٰ کو معبود مانو گے تو ان چار چیزوں کے ساتھ مانو گے کہ میرے اللہ خالق کے کائنات بلا شریک تو ہے فضیلت دینے والا بلا شریک تو ہے اور جناب تدبیر فرمانے والا بلا شریک تو ہے اور شریعت کا حکم دینے والا شریعت بنانے والا قانون بنانے والا بلا شرکت وہ بھی تیرا حق ہے معبود انہیں چار چیزیں میں بڑھیا جب تو چار ہی ہوتے کون نے تو پھر عبادت ہی وہ تھی ہر حال ہے رجوع دکھ ہے سکھ ہے بخ ہے تخلیق میں اسے وال تدبیر میں اسے بات تفضیل انہیں دس دیتی شریعت انہیں بتا دیتی ہوں تشریح بھی آ گئی تفضیل بھی آ جاندی ہے لیکن اے تخلیق دے تدبیر جیڑی ہے نا اے اللہ تعالیٰ کول ہے اے دے نال نظم کائنات ہے شریعت ہے نا نظام پورا ہو جاندا ہے لیکن تخلیق والی واری واریوں پھر بھی دو چیزاں میں رسول دے نال وچ بندہ مطمئن ہو جاندا ہے بھی شریعت ہی آ گئی ہے جہاں جینے تو چنگا ماڑا سی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دس دیتا ہے وہ بھی دس دیتا ہے تو تشریح تخلیق تشریح تفضیل پوری ہو گئے رسول نبی تو بعد لیکن دو چیزاں ایک تخلیق اللہ تعالیٰ خالق تو ہی اللہ سے تدبیر تیرے کو لے تو اب یہی تخلیق اور تدبیر جب ہم خدا کی طرف سے اب بھی مانتے ہیں کہ یہ دو اس کے ہیں یہ دو ساڈے پتہ لگ گیا تے اے دو دا اختیار بندے کو لے کوئی نہ دے پتہ ہی نہیں لگنا لہذا او دے کی تے کی ہے کہ تخلیق دے او دے کو لوں موت حیات تو دے کو لوں رزق زندگی او دے کو لوں مقصد سمجھے تخلیق تدبیر تیرے کو لے نہ ہر حال دکھ سکھ بکھ تکلیف موت حیات ہر وقت عبادت بھی کرتا رہے اس سے دعا بھی مانگتا رہے تو کیوں دعا مانگ دے ہو اور شریعت تھوڑے کو آ گئی ہے نا ہوں کی منگتے پے ہو یا اللہ نواں نبی بھیج شریعت بھیج کی پوچھتے پے اللہ تعالی کیا مانگتے ہو مانگ تو رہے ہو کیا مانگ رہے ہو شریعت نہیں مانگ رہے اللہ ہمیں شریعت دے تو کافر ہو جائے گا مانگ رہے ہو اللہ تو نے تفضیل بھی بتا دی کیڑا کیڑے تو ہیں تشریح نال حکم ہی دس دیتا اے دورے پورے ہو گئے نے ہونے ہدایت وہ بھی توں تیرے کو ہدایت ہے ہدایت توں دے گا اے میری دعائی میں معبود ہے میرا توں تو تخلیق تیرا اختیار ہے ادھر کرے یا ادھر کرے ہدایت تیری تدبیر ہے ادھر کرے یا ادھر کرے تو میرے مولا تو تے دس دتیا نہیں او میں مان لیا تا میں مومن بنیا وہ تکمیل ہو گئی ہے اب جب آئی تفضیل دیواری اولاد آدم جی۔ ہوں تھے اولاد آدم با مقابلہ اولاد آدم ہوں ان کو فضیلت ہن علم اقل نشب عمر علم نشب عمر فضیلت عبادت تکوا ہوں اولاد آدم ہے لیکن ہوں پھر وہی توحید دا امتحان پہلے ادھر تھا اوپر تھا اب ادھر ہے اور نیچے ہے او انج ہو گئے اے انج ہو گئے اتلے انج ہو گئے تھلوے تو حالی تک ہوندا پیا ہے ہوں تو سوچ کے رہنا ہے بھائی یہ جیونا مرنا سوکھا لئی خالا جی دا بڑا نہیں بھج بھج کے ویاہ کرنے او تو تے مرے آپ اوکھیں تے بے کو کیا سوکھا اب آدھا اولاد آدم میں بھی فضائل تھے بات کو غور سے سنو اور اولاد آدم بھی کہتی تھی خالق تو ہے تدبیر تو کرتا ہے جتنی شرک سے ابتدا ہوئی ہے جی۔ پھر شرک سے ابتدا ہوئی پھر نبی آئے تو انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو اس پر فضیلت دے دی ہے اور میرا یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے میں صلاح آیا ہوں پیغمبر ہوں احکام بھی لایا ہوں اخبار بھی لایا ہوں اے خبرانے اے چنگا اے ماڑا اے انجے اے انج ہے تے میں ہوں حکم بھی لے نے اے فرض ہے اے حرام ہے ہوں میں آ گیا تو اب وہ توحید کا امتحان انسانوں میں شروع ہو گیا سمجھو کیا بولو حضرت آدم نے تو تعلیم میں کہا میرے بیٹے اللہ شریک ہے تخلیق تدبیر تشریح تبدیل اجلی ہوتا شریک بڑا بڑا اب واری نبوت اور رسالت کی کیا بولو نبوت اور رسالت کی ہوں اے ایک اے بھی خدا دا فضل نبی نبی کشب نال نہیں بنتا کہ نشب نال نبی بنے کشب نال نبی بنے علم نال نبی بن جاوے جناب عبادت نال نبی بن جاوے تقوی نال نبی بن جاوے نبی انج آدھا آپ بنتا ہے نہ انہوں لوگ بنا سکتے ہیں نبی صرف انہوں آدھے نے جنہوں رب بناوے نہ اپنے کشب سے نبی بنتا ہے نہ اسمبلی کے ووٹوں سے بنتا ہے وہ بیڑا روڑی نبی رب دے بنایا بنتا ہے کی بن جائے اب باری آئی نو علیہ السلام کی فیصلہ آپ نے ہے انہوں نے کہا ہماری تفضیل تو ہے علم تو سارے کول ڈھیر ہے نسب دی باری آئے تو ساڈا تو چنگا ہے دے کولوں آل ہے تو جو اللہ تعالی نبی چن کر بھیجتا ہے اس کے پاس تمام فضائل ہوتے ہیں لیکن وہ ایک بات ہوتی ہے کہ لوگ نہیں ابا وسطک برا وکان من القافرین کہ قانون قدرت کے مطابق تو ہم صاحب فضیلت ہیں اب کافر کیا کہتے تھے جب نبی رسول آتے تھے نبی رسول آندے سن یار اللہ دا فضال رحمت او مالے کے جیند ہوتے جیڑے ویلے کر رہے انہیں ساڈے اتنے کر دیتی ہے ساڈے میرے اتنے انہیں کر دیتی ہے وہ آندے سن نہیں فضیلا تھی تینوں لبنی سی چٹیاں داڑیاں شاڑیاں ہوئے ابراہیم میں تجھے تاریخ خدا بندی اور تاریخ انسان اسے ایک موضوع میں سمجھا رہے ہیں پھر تجھے پتا لگے گا کہ دور حاضر میں اگر آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک اگر کسی کے پاس توحید ہے فی زمانہ تو چشتیوں کے پاس ہے میں سویرے اللہ اکبر آگ چھوڑا اترا سوکھا ہے مسیحت جگہ اللہ اکبر باہر نکلنا چودھری اکبر اکبر ہاں الحمدللہ مس... ہماری مسجد نہیں ہے ہم مسجد کے بغیر بھی اللہ اکبر کہتے ہیں ہر مقام پر ہم اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر چشتی کا نہیں آخا چودھری اکبر دار اکبر دولت اکبر امریکہ اکبر ایم این اے اکبر فوج اکبر تھانہ دلیا اکبر ہم نے کبھی شرک نہیں کیا الحمدللہ ہم صاحب توحید ہیں جیسا مقام ہو جیسا وقت ہو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ماں دے پترو گل مکن دے آئیے وقت ہی مک گیا ساڑھے چار ہو گئے نے کدی پھر زندگی ملی موقع ملیا مجلس باقی صحبت باقی ابھی اوپر سے نیچے آئے تھے تو وقت ختم پتہ نہیں نیچے اوپر جاتے پھر ہم بتاتے کہ سب سے اولا ہو ہمارا نبی تخلیق کا میں نے نہیں بتایا تکمیل کا نہیں بتایا مقصود نظام کا نہیں بتایا بڑا باب ہے دعا جتنی سون سمجھ آئی اللہ اس قبول منظور فرماوے آخر